اسبن مریم نے عرض کی اے اللہ اے رب ہمارے ہم پر اسمان سے ایک خان آتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشان اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دائی والا ہے